حضرت یا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زائد پانی بیچنے سے منع فرمایا ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین وحد کے ناظم نے وحد کا زائد پانی بیچا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ناپسند فرمایا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار چھ سو چھیاسٹھ